ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنخا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو اور جو اپنے بال بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بارہ یہ حدیث ضعیف ہے